حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وطر پڑھتے تھے اور صرف آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھارہ